حضرت سعلبہ بن زہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا بنو سعلبہ کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب آپ خطاب فرما رہے تھے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ان بنو سعلبہ بن یربوع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلا صحابی کو قتل کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جرم کا کوئی دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہوتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اڑتیس